باقاعدہ اس کا ترجمہ فرما کر قوم کے سامنے پیش فرما دیا ہے مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ کسی کس علم پر گفتگو کی جائے سرکار اعلیٰ حضرت سے کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور تفسیر میں آپ نہیں کچھ لکھ رہے ہیں آپ نے معذرت یوں کی کہ میرے پاس اتنے بتاوے اتنے استفتا آتے رہتے ہیں ان کے جواب میں بتاوے لکھنے رہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی ویسے میں نے سورج و ابتدائی چند آیتوں کی تفصیل لکھنی شروع کی تو اسی جلد تیار ہو گئے بتائیے میں قرآن کریم کی تفصیل لکھنے کے لیے کہاں سے اتنا وقت لاؤں کہ قرآن کریم کے مکمل قرآن کریم کی تفصیل لکھوں بہرحال یہ کہتے ہوئے میں ہو رہا ہوں کہتے کہتے ہی عمر گزر جائے گی میری ان کا بیان ہے یہ کوئی داغتا نہیں ہے فلاں نعرے نے تقبیر نارے رسالات مسلک اعلیٰ حضرت محدث سے کبیر حضرت علامہ ضیاء المسو صاحب طبلہ ہمیں ناشی پڑھنے کے لیے خوش شامی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں اچھا، آپ حضرات تشریف رکھے اپنی جگہ پر بابا اللہ مولانا محمد السلام اللہ اللہ اللہ اللہ رب محمد محمد صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم حضرات تین میں پیش کر رہا ہوں سماپت فرمائیے چنے گلشن رضیا کا قیامت گلشن رضیا کا قیامت ذرا گراہ گل چنے سا خیا گل چنے دیا اط میں سنو سن کے اط تر کا دش بھی چلے گا رہتا نا سن کے اط تراتا صبح خود سارے مل گئے زندگی کے سائے الله الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم محمد رسول الله الله والذين بينهم صدق وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امام اهل سنن فخر زمین و زمن مجدد امت ماضیہ مجید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں دشمن احمد شدت کیجیے دشمن احمد شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مدد کیجیے شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت سب کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے کر سلام ہمیں دونوں کو سلام کی نظریں پیش کرے بلی اللہ صلی اللہ سید اللہ نبی اللہ مولانا محمد امباد والا سلیم صلاح و سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ بغداد معاملہ کی سرزمین ہے سلسلے برکاتیہ رضویہ کے حضرت سری سختی چلے جا رہے تھے شراب کے نشے میں پڑا ہے اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت سری سختی قریب پہنچے شرابی کو اٹھا کے بیٹھایا کلی کرائی منہ بلایا چلے گئے جب شرابی کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا لوگوں میں تو شراب کے نشے میں تھا میرا موت اس نے پاک کیا ہے انلی کس نے کرائی ہے لوگوں نے کہا حضرت سجید شکتی نے میرا منہ پاک کیا ہے کانپ گیا اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کیا ہے توبہ کیا معاملہ اب کبھی میں شراب کو فوٹو سے نہیں لگاؤں گا رات کا پچھلا پہر آیا مسجد میں نماز کے لیے پہنچا حضرت سجید شکتی بھی پہنچے انہوں نے دیکھا کل میں شراب کے نشے میں برسات کی گلی میں پڑا تھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اب مولا یہ تو شرابی نمازی بن گیا تو جواب ملا کہ جب تمہاری خیر ہو یہ گوارا نہ ہوا یہ منہ موڈ میرا آگ نام ملے تو میری محبت یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا منہ تم نے پاک کر دیا ہے تمہارا کبھی ناپاک ہو تم نے میری محبت میں میں نے تمہاری محبت میں اس کا دل بات کر دیا ہمیں السلام کا بارش نہیں ہو رہی ہے چالیس ہزار لوگوں کو لے کے لیے گئے بارش نہیں ہوئی اور مولا یہ بارش کیوں نہیں ہوتی جواب ملا ہے موسا تمہاری چالیس ہزار کے مجمے میں ایک ایسا پارٹی ہے جو چالیس سال سے گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کر رہا ہے جب تک وہ میں پھر سے نکلے جب بھی بارش نہیں ہوگی حضرت السلام نے سلام نے مجمع چالیس ہزار کا ہے پارٹی ایک ہے ہم پہچانے کیسے پر جواب ملا آواز دے دو وہ خود بخود چلا جائے گا یا مولا میری آواز ستر ہزار کے مجمے سے پہنچے گی کیسے جواب ملا آواز دینا تمہارا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا حضرت موسا نے کہا اے پاپی میں پھر چھوڑ کر چلا جا مالی ہو جائے سب نے سونا پاپی نے بھی سونا آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہیں نکل رہا تھا سمجھ گیا میں ہی پاپی ہو لاؤ نکل جاؤ اپنے کا اگر نکلے تو یہ مجمع پہچان لے گا یہی پاپی ہے ہاتھ میں آنسو آیا مولا آج میری لاج رکھ لے کبھی شراب ہوتوں سے نہیں لگاؤں گا اتنا کہنا تھا آسمان کا بادل چھایا بارش شروع ہوئی زمین چل کر رو گئی حضرت موسا نے کہا مولا ابھی تو محفل سے کوئی نکلا نہیں رکھے جب آ ملا جس کی وجہ سے بارش واپس تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی مولا وہ باقی کون ہے جواب ملا جب توبہ کر رہا تھا تب جب گناہ کر رہا تھا تب میں نے اس کو رسوا نہ دیا اب تو توبہ ہے جلد ہے میں رسوا پھر سے کروں گا کتنا کریم ہے وہ مولا کتنا نکیم ہے وہ مولا جو بندوں کے چھپاتا ہے مگر یاد کرو مکے رہنے والا ایک گنڈا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات آپ بہت ہی عظیم تقریر سن رہے تھے اس پیغام کو اپنے سینوں میں رچا کر اور بسا کر لے جائیے تو انشاءاللہ اللہ آپ ہمیشہ مسل کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے اور جو نرم گوشہ اسی کے لیے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا حضرات ہمارے اسٹیج پر بڑے معزز اور مؤثر علماء کرام تشریف فرما ہیں اور بہت ساری تقاریر اب تک ہو چکی ہیں اور کچھ تقاریر اور ہونا باقی ہیں بہرحال وقت ایسا ہے کہ جتنا بھی وقت ہو اسٹیج پر اس کو قلت ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے بھلے سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا ہو لیکن وہ وقت قلیل ہی ہوتا ہے یا چار گھنٹے کا ہو یا پانچ گھنٹے کا ہو قلیل اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ شاعر آتا ہے تو اس کو دو شعر کے لیے کہا جائے وہ پانچ کے سنائے بغیر نہیں رہتا اور ان پانچ کو بھی وہ پندرہ کر دیتا ہے ایک ایک کو تین تین بار سناتا ہے بہرحال حضرات دیکھیے ہمارے معزز علماء کرام اور بالخصوص عرب دنیا سے تشریف لائے ہوئے یہ ہمارے مشائق اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے حضرات آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے عرب دنیا میں زبردست زبردست خدمات انجام دی اور عربوں سے ان کے تعلقات رہے یہ ایک بیتے ہوئے وقت کی بات تھی لیکن بیچ میں ہندوستان کے کچھ حالات ایسے ہوئے جیسے شدھی تحریک اور اس کے بعد تقسیم ہند کا مسئلہ اور اس کے بعد ان حالات نے ہمیں کچھ زیادہ سنبھل ہی نہ دیا کہ دیگر معاملات پیش ہوتے رہے اور ہمارا رابطہ جو عرب دنیا سے تھا وہ کٹ چکا لیکن آج الحمدللہ ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ عرب دنیا سے جس طرح سے اعلی حضرت کے زمانے میں ہمارا رشتہ تھا آج بھی وہ رشتہ اسی فکر اور اسی عقیدے کے علماء کرام سے استوار ہوتا چلا جا رہا اور یہ اس کی نظیر ہے یہ اس کی مثال ہے کہ کئی سال سے عرب دنیا سے کوئی نہ کوئی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں سب سے پہلے اسی جامعت الرضا میں دنیا عرب کا عظیم اسکالر حضرت علامہ سید محمد بن علی مالکی رحمہ اللہ یہاں پر تشریف لائے اور اس کے بعد عراق کی سرزمین سے سید عمر سلیم صاحب استاد کی حیثیت سے یہاں پر تشریف لائے اور گزشتہ سال ملک کے شام سے کئی علماء چار علماء تشریف لائے ان میں سے جو دمشق کے سب سے بڑے مفتی تھے عبد الفتار البزم ان کا خطاب بھی آپ نے سنا تھا آپ کے ذہنوں دماغ میں کچھ باتیں شاید رہ گئی ہوں گی ورنہ ایک سال میں آدمی بھول جاتا ہے اور بھولنے کی تازہ مثال یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہی یاد نہیں رکھ پاتے کہ اب ظہر کی اگر پڑھنی ہے تو اثر کی بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے کیونکہ نماز سے بہت زیادہ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو حضرات اور اس سال ان چہروں کو دیکھ رہے ہوں گے ان چہروں کو دیکھیے اور اپنی اپنی تاثرات قائم کیجیے لیکن یہ حضرت جمال فاروق جو ازہر یونیورسٹی کے قرآن کے استاد قرآن کریم کے علوم جو پڑھائے جاتے ہیں اس شعبے کے آپ استاد ہیں اور پروفیسر ہیں اور آپ اس طرح ایک شیف اور ہیں میں ان کا نام تھوڑا دیر میں ذکر کروں گا ان سے پہلے ملک کے شام سے تشریف لائے عظیم محدث محدث حضرت عبد الجلیل عطا حفیظ اللہ تشریف فرما ہے جنہوں نے رات امام احمد رضا فاطل بریلوی نبر اللہ عمر کی اب تری شخصیت پر ایسا خطاب فرمایا کہ ہم اور آپ تو ان کو اعلی حضرت کہتے ہی ہیں لیکن ان کے خطاب سے یہ ثابت ہوا کہ واقعی امام احمد رضا خان اپنے دور کے اعلی حضرت ہیں اور اس دور کے لیے بھی وہی اعلی حضرت یہ ہزار تقریر فرمائیں گے اور حضرت مفتی اختر حسین صاحب ترجمانی کریں گے اور ساتھ ہی میں حضرت مولانا سلمان صاحب ترجمانی کریں گے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے جو بڑے کم عمر لیکن زی علم اور ایک عظیم فکر رکھنے والے استاد حضرت سید اسامہ بن آپ حضرات گھبرائیے نہیں کہ میں بن لازمی کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں بن لازمی آنے والا ہے یہ حضرت سید اسامہ بن سید ہیں کبھی آپ حضرات گھبرا جائیں کہ بھائی یہاں اسامہ بن لادن کہاں سے آ گئے یہ اسامہ بن سید ہیں سب سے پہلے ان کی تقریر ہوگی تقریباً پندرہ منٹ ان کی ترجمانی غالباً مفتی اختر حسین صاحب فرمائیں گے اور ان کے بعد پھر حضرت شیخ جمال فاروق دقا پروفیسر الازہر یونیورسٹی خطاب فرمائیں گے اب میں جناب سلمان دیکھیے حضرت سید ویسے صاحب تشریف لا رہے ہیں جگہ دے دیجیے آپ حضرات ان کو تشریف لانے دیں ہاں وہ تو اب میں اب آپ حضرات کو کہا جائے گا کہ بیٹھیے تو آپ تو بیٹھیں گے نہیں بہرحال ہمارے ہاں عبادتیں کھڑے ہو کر بھی کی جاتی ہیں بیٹھ کر بھی کی جاتی ہیں تو جس طرح سے آپ کی رائے اور جو آپ کی مرضی لیکن یہ حضرات علماء کرام سے میں یہاں عرض کروں گا کہ یہ ضرور بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ ہی بیٹھ جائیں پہلے آپ بھی بیٹھ جائیں ادھر قاری صاحب قاری فیض النبی صاحب آپ بھی بیٹھ جائیں آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں دیکھیے آنے دیجیے جب آ جائیں گے تو استقبال آپ کریں گے کھل کر کریں گے اور جو حضرت کی گاڑی کے پاس میں لوگ تشریف فرما ہیں وہ حضرت کو یہاں تک لانے کے چکر میں اپنا کام کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو وہیں پر دس بوسی کا موقع یہ سب مل جائے حضرت کو آرام سے آنے دیجیے آپ حضرات اور اگر زحمت دینے کا شوق ہے تو خیر وہ شوق بھی آپ حضرات پورا کر سکتے ہیں تشریف رکھیے دوشی پڑھیں اللہ مسلم وسلم کے بنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم یا رسول اللہ تو اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت شیخ اسامہ بن سید تشریف لا رہے ہیں مولانا سلمان صاحب آپ ان کو دعوت بھی دیجیے خود اپنے کو بھی دعوت دے لیجیے اور آپ حضرات مل جل کر تقریر شروع کر دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور مفتی شعیب صاحب چبلا کی دعوت پر اب میں آ گیا ہوں اب پھر جو میری ذمہ داری ہے اس کو نبھاتا ہوں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا أحباب حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحن الآن سعداء ومتشرفون بزيارة شيخنا العلامة سيدي وسندي تاج الشريعة بدل الطريقة العلامة أكثر رضا خان حافظه الله وبزيارة ضيوبنا الكرام الواقعين من مصر العربية المحمية ومن بلاد السورية الإسلامية فالآن لا أطيل كلامي بينكم فأنبغي أن أقدم الدعوة إلى شيخنا سيدي العلامة أسامة السيد أستاذ كلية أصول الدين بجامعات الازهر الشريف فأقدم إليكم الدار فليتفضل مشكورا إن شاء الله شيخنا سيكمل عندكم في بضعة دقائق حوالي عشرين دقائق الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمدك اللهم بالمحامد العظمى اللائقة بعظمتك وجلالك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه النبي المصطفى والحبيب المجتبى السراج المنير والبشير النذير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم خلقه وقد شرفنا الله تعالى وإياكم وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فجعلنا سبحانه أتباعا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وجعل قبلتنا بيت الله الحرام ثم إن الله تعالى أقام أناسا من أهل الاصطفاء والعلم والهداية والكرامة والمنزلة عند الله أقامهم الله تعالى في مقام الوراثة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله تعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورثة يقومون بواجب الهداية العامة والرحمة العامة وما أخلى الله تعالى جيلا من أولئك الورثة فكان من الورثة في الجيل الأول السادة الكرام الخلفاء الأربعة الراشدون والسادة العشرة المبشرون بالجنة وكان من الورثة في الأجيال التي تليهم الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وكان من الورثة في الأجيال التي تليهم أئمة الحديث وأصحاب الكتب الستة وغيرها كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي النسائي وابن ماجه وكان من الورثة في الأجيال التي تليهم أئمة الهداية والسلوك والتذكية كالإمام الجنيد والإمام الجيلاني والإمام ابن عطاء والإمام الرفاعي وسائر أهل الولاية والتذكية ولم يزل المولى تبارك وتعالى يورث أنوار العلم والهداية أفرادا ينتقيهم سبحانه في كل جيل حتى آل الأمر إلى زماننا هذا هذا الزمان الذي أوجدنا الله تعالى وإياكم فيه وأقامنا وإياكم فيه في مقام حمل أمالة النبوة إلى العالمين وربطنا الله تعالى وإياكم بالمدارس العلمية المقبولة المحترمة المعظمة في المشرق والمغرب كالجامع الأزهر الشريف الذي حمل لواء الدين ألف سنة وكبقية مدارس العلم والهداية في المشرق والمغرب ثم إننا ونحن في هذا المجمع الكريم في الاحتفال بمئوية الإمام أحمد رضا خان رضي الله تعالى عنه وقد التقينا في هذا المجمع في ضيافة مولانا الشيخ أختر فإننا قد تلقينا الأمانة وأودعت الأمانة بين أيدينا وتلقتها أيدينا وأيديكم حتى تنطلق تلك الوجوه وهذه القلوب وقد حملت أمانة الدين الذي قام على أعظم ركنين جليلين وهما الهداية العامة والرحمة العامة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا وفيكم الأمل وفوق الأمل وأن يجعلنا سبحانه من أبرك الأمة على الأمة ومن أهدى الأمة للأمة ومن أرحم الأمة بالأمة وأسأله سبحانه أن يجعلنا أهل اعتصام ومحبة وتزكية وقرب وأن يقر سبحانه بنا أعين مشايخنا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم شكرا جزيلا لشيخنا أسامة أنه قد ألقى إليكم خطبة وجيزة بليغة حول فضل العلماء الكرام روى حديث النبي الكريم العلماء ورثة الأنبياء شكرا لكم ولهاول لا العظماء الكرام حضرات ابھی آپ نے شیخ علامہ سید اسامہ استاد جامع اظہر مصر کا عربی خطاب سماعت فرمایا مختصر وقت میں انہوں نے بڑی ہی نقطہ آفرینی کے ساتھ اپنے کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ فرما رہے تھے خطبے کے بعد اللہ تبارکہ و تعالی کے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاط و تسلیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی وہ خانہ کعبہ کے دنیا کے اندر عبادت خداوندی کا جو اولین مرکز ہے حضرت سیدرا ابراہیم علیہ تسلیم نے خانہ کعبہ کی تعبیر کے بعد دعا کی کہ مولا کریم میری ضروریت میں اور میری نسل اور اولاد میں برگزیدہ اور اپنے محبوب بندوں کو محبوظ فرما حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاط و تسلیم نے خانہ کعبہ کی بنا رکھی اس کی تعمیر فرمائی تو وہ آج پوری دنیا اسلام کا قبلہ ہے اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاط و تسلیم کی دعا بات اجابت سے ٹکرائی اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلاط و تسلیم کی دعا رنگ لائی اور ان کی دعاؤں سے اسی مکہ کی سرزمین پر سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو جس طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی تعمیر یہ تمام عالم اسلام کے لیے قبل عبادت ہے اسی طریقے سے ان کی دعا بن کر ہمارے آقا و مولا یہ ساری کائنات کے لیے قبل وجود بن کر کے تشریف لے آئے حضرت سیدنا ابراہیم علی و تسلیم کی دعا رحمت اللہ علیم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی پروردگار عالم نے نبی مکرم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اپنی پاکیزہ سیرت کے ذریعہ جو معاشرہ تشکیل دیا اس معاشرے میں اول خلفائے راشدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی باغ دور کو سنبھالا ایم مشتحدین بالخصوص عیم اربا امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی جیسے مشتحدین کرام نے اسلام کی بات دور سنبھالی اور انہوں نے امت مسلمہ کے ہدایت و فلاح کے لیے اپنی پوری کوشش کو سرچ کر دیا اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا نبوی وراثت علم کی شکل میں ان امت مسلمہ کے علم کے اندر منتقل ہوتی رہی اور یہ چشمے صافی سے سیراب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور یہ نسل بادہ نسل وراثت نبوی منتقل ہو کر کے ہندوستان میں امام محمد رضا کے سینے میں اللہ نے ودیت فرما دیا اور اس وقت آج اس عظیم مرتبہ اعلی حضرت کی علمی وراثت ہم تاج سریا علامہ اختر رضا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں حضرت شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ آج ہمارے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے یہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان نظر آتا ہے آج حضور تاج الشریعہ علم میں ادب میں فضل میں کمال میں زہر میں تقوا میں اعلیٰ حضرت کے سچے وارث اور جانشین بنے ہوئے ہیں یہ شیخ اسامہ نے آج اور کل کی ملاقات اور پیاس کے بعد جو اپنے قلبی تاثر کا اظہار کیا ہے میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں گا وادی رضا کی ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے السلام علیکم الحمد لله كان بيننا من قبل العلامة الشيخ أختر حسين كان يترجم لخطاب سيدنا الشيخ أسامة عندكم والآن عند معنا أستاذ الأزهر الثاني قبل أن أدعوه وأتشرف بزيارته بلقائه وباستماع كلماته وأرجح إليكم وعلما إلى ساداتنا الكرام ضيوف العرب أن هذا المؤتمر قد عقد بمناسبة حولية الإمام أحمد رضا خان نور الله مرقده ويقال والمعروف عندنا باسم عرس الرضوي والناس كلهم يجتمعون فيها من جميع أنهاء العالم ومن هو الإمام أحمد رضا خان هو العالم الرباني قد حمل هم الإسلام على عاتقه وقد قام بنشر السنة وإماتة البدعة وأفكار القبيحة وعندنا أيضا أوضح إليكم البریلویہ علامت الحق الفرق فهذه منحة بها وعندنا وأي علم علم علم وفن لم تكن للإمام فيها قدوة التفسير الكلام كلها لیکن مال اصل ان اعضاء الاسل اعضاء الامام قد حاضر اكثر من مره ان يتهموا ونصبوا اليه اعتقاد وافكار والشيخ بريء منها فالان انا اقدم الدعوه واريد ان اتشرف بسماع كلمات الشيخ العلامه

ان شاء اللہ اٹارا سیل کی جمال فاروق وبعد ذلك انا اترجمه دی مو نہ رسالت مسلک اعلی حضرت رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبأمره قامت الأرض والسماوات لا إله غيره ولا رب سواه تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تطاول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون بذكره أنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج الموحدون هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم وأباح أهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفات مخلوقاته بعلمه القديم يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره محيط بعمل العبد سره وجهره وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره وتطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ضره ألا بذكر الله تطمئن القلوب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وهاد الورع لله للسدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش بالمدد إني توسلت بالمختار أشرف من رق السماوات سر الواحد الأحد رب الجلال تعالى الله خالقه فمثله في جميع الخلق لم أجد خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا ذخر الأمام وهاديهم إلى الرشد إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها أما بعد فإن الله تبارك وتعالى ضمن لهذه الأمة حظا من الهداية لا يتخلف وحظا من العناية الربانية لا يمكن أن يتخلف أبدا لأن الحق سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله أعظم الله سبحانه وتعالى شأن هذه الأمة الأمة المرحومة إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم وتعظيما لمقامه الشريف فقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بشرى وهنيئا لنا معشر أهل الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم هذه الأمة التي هي خير أمة حفظ الله تعالى بها هذا الدين مما سمعناه ورأيناه عندما زرنا هذه البلاد وزرنا هذه الجامعة المباركة بدعوة كريمة من السيد المفتي الأعظم من هذا الوارث المحمدي من فضيلة الإمام العلامة محمد أكثر رضا خان رأينا إجماع القلوب على محبته ورأينا إجلال طلبة العلم ورأينا توقيرهم واحتفاءهم ومحبتهم للعلماء والضيوف فهذا إن دل فإنما يدل على الارتباط الوثيق لهذا الدين وتعظيم حرماته والدفاع عن هذه الشريعة مما يقوله الزائغون ومما يتقوله المتقولون أو المتعالمون فإن الله تبارك وتعالى قيض لهذا العلم أهله وقيض له رجالا جعلهم وارثين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب كنا عندما وجهت إلينا الدعوة المباركة لحضور هذا المؤتمر العظيم الذي نرى فيه هذا الحشد الكبير الذي ما رأينا مثله إلا في موسم الحج في مكة المكرمة ما رأينا مثل هذا الحشد العظيم إلا في ساحة البيت العتيق في ساحة مقام سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم لقد زاد إعجابنا وسرورنا وقبلنا هذه الدعوة وقد زارنا فضيلة الإمام في مصر في القاهرة في جامعة الأزهر الشريف والتقى بكوكبة من أهل العلم والولاية والإمامة والدعوة وقد حضرنا له محاضرة قيمة كشف فيها عن معالم منهجه وكشف فيها عن